رحمان اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں بندے تو سب ہیں لیکن اللہ نے یہاں پر خصوصی طور پر چند گویا کہ جماعت کو مخاطب کر کے اپنی نسبت عطا فرمائی کہ عباد الرحمان اللہ کے وہ خاص بندے ہیں اللہ کے محبوب کے بند بندے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی رحمت ہمیشہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ اللہ کی قدرت کے اشارے پر عمل کرتے ہیں اور ان کی زندگی آنے والوں کے مشورے راہ ہوتی ہے اور وہ نیک بندے کون ہے جو زمین پر چلتے ہیں تو آج بھی کے ساتھ انکساری کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہیں فخر کے ساتھ نہیں عقل کر نہیں بلکہ ان کے نزدیک فخر ان کا ایمان ہوتا ہے لیکن اللہ انہیں درس دیتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی مخلوق کو ایزا نہیں پہنچاتے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی وہ کسی سے دشمنی نہیں رکھتے وہ دشمنی صرف اس سے رکھتے ہیں جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے وہ کسی سے بے غرض راغب نہیں ہوتے راغب اسی کی طرف ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے یہ ان عباد الرحمان کے صفات احسن ہے اللہ فرماتا ہے جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں آزش چلتے ہیں ان کے ساری سے چلتے ہیں زمین کی طرف ان کی نظریں ہوتی ہیں نظر بد نظری کی طرف مبتلا نہیں ہوتی ہے ادھر ادھر وہ دیکھتے نہیں ہیں بلکہ زمین کی طرف نظر ہوتی ہے اگر جہاں پر اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے وہ اس دیکھنے سے باز آ جاتے ہیں جہاں رب نے دیکھنے کا حکم دیا ہے وہ اس طرف دیکھ کر چلتے ہیں تو یہ صفات کس کی ہے عباد الرحمان اللہ کے مخصوص نیک پر گزیدہ بندوں بندوں کی ہے آگے ارشاد فرمایا کہ ان کی ایک اور شان ہے ان کی ایک شان اور ہے کہ جہاں تک یہ آج جو ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں ویزا ماتم الجاہر سلام جب انہیں کوئی جاہل چھیڑ دے ان سے الجھنے کی کوشش کرے خواہ مخواہ ان پر تنقید کرے تو یہ اس سے بحث نہیں کرتے اس سے لڑتے نہیں جاہل سے کیا بات کریں بات تو عالم سے کی جاتی ہے جاہل سے کیا بات کریں اس کو کھویا کہ اس کو یہ مرتبہ کیوں دے کہ احباب الرحمان اس سے کلام کرے اس کو یہ شرط کیوں دے بلکہ جاہل جب ان پر اٹیک کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں نقش نکالتے ہیں ان سے الجھتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو عباد الرحمان کی صفات میں سے کیا صفت ہے کالو سلامہ وہ جاہلوں کو سلام کر کر آراز کر لیتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ جاہلوں کے ساتھ بات کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ان کے ساتھ گویا بات کر کے اپنے علم کو ضائع نہیں کرتے اس لیے نبی کی حدیث ہے کہ ایسے شخص کے سامنے علم بیان کرنا کہ جو علم کی قدر قدر کو نہ جانتا ہو قدر و منزلت کو نہ جانتا ہو جس پاک مفہوم ہے سکا فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہے یعنی جو شخص مبلغ ہے وہ علم ایسوں کے سامنے بیان کر رہا ہے جو شخص علم کو نہیں سمجھتا اس کی قدر کو نہیں جانتا اس کی وقت کو نہیں جانتا تو ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے خنزیر خنزیر کے کے گلے گلے میں میں گویا کہ موتیوں موتیوں کا کا ہار ہار ڈال ڈال گیا گیا ڈالا ہے کیونکہ اگر دیا جائے تو وہ خوبصورت نہیں رہتا خوبصورت نہیں بنتا اسی طرح یہ مبلغ علم کا مستحق نہیں تھا اس نے ایسے نادانوں کے سامنے علم بیان کیا جو اس علم کو سمجھ نہیں سکے یا اس کی اہمیت کو نہیں جان سکے اور اہمیت کو نہ جاننے کی وجہ سے اس علم کا مذاق اڑایا تو مذاق تو انہیں اڑایا لیکن اس مبلغ مبلغ کے لیے ضروری تھا کہ ان کے معیار کے مطابق کلام کرتا ان کے معیار کے مطابق بات کرتا تو عباد الرحمان کی صفات کیا ہے کہ وہ ہر ایک کے سامنے جاہلوں کے سامنے بحث مباحثہ نہیں کرتے ساری باتیں نہیں کرتے بلکہ دیکھتے ہیں جب یہ سمجھنے والا نہیں ہے یہ ماننے والا نہیں ہے تعصب نے اس کے کانوں کو بند کر دیا ہے تعصب سے یہ اندھا ہو چکا ہے یہ وہی کہتا ہے کہ اس کے بزرگوں نے لکیر کا فقیر لکیر کھینچ دی ہے یہ اسی پر چلتا ہے حق کو قبول نہیں کرتا تو عالم کون ہوتا ہے عباد الرحمان کون ہوتا ہے قال السلامہ وہ ان جاہلوں کو سلام سلام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے وہ ان ظاہروں کو سلام کر کے تعصب پسند آدمی سے کیا بات کی جائے جو تعصب کے اندر اندھا ہو جائے جس نے بیڑائی تنقید سے مصطفیٰ کو اٹھایا ہو ماض اللہ جو ہر میدان میں صرف یہی دور شور کرے بیس بیس سال چالیس چالیس سال کتابیں صرف اس لیے پڑھے کہ رسول اللہ کا کوئی عیب میں تلاش کر لوں ماض اللہ قرآن سے سرکار کی کوئی تنقید تلاش کر لوں الحجاز اللہ تو ایسے علم پڑھنے والے اگر کسی عالم دین اور عالم ربانی کے سامنے آتے ہیں اور ہر دھرم ہو کر آتے ہیں تو عالم ربانی پھر ان سے آغاز کرتے ہیں جاہلوں سے بات نہیں کرتے کیونکہ عالم ربانی کا کام ہے دلیل دینا ہدایت دینا رب کا کام ہے جب وہ ہدایت پر نہیں تو اس کو رب کے بارگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ مولا یہ تیرا باغی بندہ ہے اس کی گساخیوں پر تو نظر رکھ ہم مبلک سے ہمارا کام ہے حق پہنچا دینا اور الحمد کئی دنوں سے ہم قرآن حدیث کے مفائن آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں حق بیان کر رہے ہیں عقائد کی باتیں بتا رہے ہیں مسائل کی باتیں بتا رہے ہیں یہ ہمارا منصب ہے ہمارا منصب کسی کے دل میں ایمان اتارنا نہیں ہے ہمارا منصب کسی کے دل میں ہدایت کو لانا نہیں ہے ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے ایمان دینے والی ذات اللہ کی ہے ہم محض مبلغ ہیں ہمارا کام ہے کہ کھول کھول کر شرعی مسئلے کو بیان کر دے کوئی ناراض ہو تو ہو کوئی خوش ہو تو ہو مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو دیکھے وہ اللہ کی رضا کو دیکھے کہ اس کا رب کس چیز میں خوش ہو رہا ہے تو وہ عباد الرحمان اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ اور جب جاہل ان سے مخاطب ہو جاتے ہیں جھگڑنے لگتے ہیں تو آگے سے جھگڑتے نہیں بلکہ سلام کہہ کر گویا کہ آراز فرما لیتے ہیں اور ان کی ایک صفت خاصہ اللہ اکبر بڑی محبوب پہرائی میں بیان کی گئی جب الدین یہ بتونا یہ رب سب جدم قیامہ وہ عباد الرحمان کی ایک سب سے عظیم صفت یہ ہے کہ ان کی پوری رات اللہ کے لیے سجدے کی حالت میں قیام کی حالت میں گزر جائے یہ عباد الرحمان کا مقام ہے اللہ اکبر خاتون جنت طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کی عبادت کرتی ہے تو ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا ایک ایسی رات بنا کے فاطمہ تیری بارگاہ میں سجدہ نیاز کے تحفے پیش کر رہی ہو اور وہ دل کھول کے عبادت کر رہی ہو تو یہ آپ کا مقام ہے کہ ایک سجدے میں ایک رات گزر جاتی تھی دوسرے سجدے کا وقت نہیں آتا تھا یہ عبادت ہے والذین یبیتونا لربہم سجدا و قیاما عباد الرحمن کی یہ شان ہے کہ ان کی رات اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے سجدے کرتے ہوئے گزر جاتی ہے اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ اکبر وہ عباد الرحمن اللہ رب العزت ان کے فیض و برکات ہمیں متمتع فرمائے پھر ان کی نظر ادھر ادھر نہیں جاتی ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور چھت پہ سے سانپ گرا بچے سے لپٹ گیا گھر میں بڑا شور شرابہ ہوا بچے کی جان بچا لی گئی آپ نماز سے فارغ ہوئے نماز کے بعد آپ کے گھر والوں نے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہوا آپ نے کہا یعنی سامنے سارا معاملہ ہو رہا ہے لیکن کیا مقام ہے جو فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو عبادت میں ایسے مستغرق ہے والنبی نہ یہ بھی تو نہ لربہم و قیامہ کہ دنیا کچھ بھی کر رہی ہے وہ اس سے بالکل الگ تھلگ ہے ان کی توجہ اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے ان کی پوری پوری راتیں نمازوں میں گزر رہی ہے سجدوں میں گزر رہی ہے میرے آقا سراج امہ حیبر الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پورا امتیاز ہے مؤذن کہتا ہے کہ جب عشاء کا وقت ہو جایا کرتا تھا امام محمد کہتے ہیں ہم نے کبھی امام اعظم کو سونا تو درکنار کبھی کمر سیدھا کرتے ہوئے نہیں دیکھا خوف الہی کا یہ عالم تھا دین کی تبلیغ کا یہ جذبہ تھا فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ درس دیتے ظہر کا وقت آتا ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد درس دیتے عصر کا وقت آتا عصر کے بعد درس دیتے مغرب کا وقت آتا مغرب کے بعد آپ درس دیتے عشاء کا وقت آتا عشاء کی نماز کے بعد موزین سے کہتے جاؤ نماز پڑھ لی اب تم جاؤ فجر میں آنا موتن کہتا ہے کہ میں چلا جاتا امام اعظم ابو حنیفہ جن کا علم میں توتی بولتا ہے بڑے بڑے اولیاء ان کے قدم سے گوا کے صدور کرتے ہیں بڑے بڑے اولیاء ان کے دربار پر آ کر جیت پاتے ہیں بڑے بڑے اولیاء ان کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوفے کا معظم کہتا ہے کہ جب میں عشاء کی نماز کے بعد گھر چلا جاتا میں دیکھتا کہ امام اعظم قیام کی حالت میں لیکن جب کر آتا تو سجے کی کبھی حالت میں پاتا کبھی قیام کی حالت میں پاتا اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ امام اعظم اپنی رش مبارک کو پکڑے ہوئے اور سر اللہ کی جانب کی کی ہوئی ہے اور اللہ بارگاہ میں دعا کر رہے مولا ابو حنیفہ کو معاف کر دے اس کی خطاؤں کو درگزر کر دے تو تو غفور رہی ہے تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے اور آپ کا پورا امتیاز ہے کہ آپ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے اور یہی صفات احسن میرے اور آپ کے آقا اور مولا غوث سمدانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جی رانی رضی اللہ تعالیٰ اربا کا مقام ہے کہ چالیس سال تک آپ رات گویا کی عبادت میں ایسی گزاری کہ وہی عشاء کا وضو ہوتا تھا اور اس سے فجر کی نماز ادا کی جاتی تھی کوئی کہ جناب اس میں تحجد کہاں چلی جاتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ تحجد کے لیے نیند تحجد کے لیے نیند تو ہے لیکن نیند کس مہار کی اونگ والی نیند یعنی ایسی نیند وضو جب ٹوٹتا ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو سہارا دے کر سو جائے اور اونگ آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے لیکن جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سارا نہیں ہے لیکن آپ کی آنکھیں بند ہو گئی آپ سوتے رہے بھلے سوتے رہے اور اس حالت میں بیٹھے ہیں کہ آپ کا گویا کہ ایک پہلو اٹھا نہیں اور اسی حالت میں آپ دبے ہوئے ہیں کسی چیز کو سارا نہیں لیا آپ دو تین گھنٹہ بھی سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا اور خالی اوم آ جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا تو تحجد کے لیے صرف اوم شرط ہے یعنی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے عبادت میں مشغول ہو جائے اور آنکھ بند ہو جائے ایک سیکنڈ کی بھی اگر اس کو اونگ آ گئی نیند لگ گئی آنکھ لگ گئی تو گویا اس کا وضو برقرار ہے تحجد اب وہ پڑھ سکتا ہے تو ان بزرگان دین نے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی تو اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ تحجد چھوڑا کرتے تھے بلکہ میں نے عرض کر دیا تحجد کے لیے نیند اونگ کے مطابق بھی شرط ہے تو ان کی گویا کے حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر کہیں اونگ آ جاتی اور اونگ کی حالت میں گویا کہ بزرگ بقرار رہتا اور یہ تحجد کی نماز ادا کرتے تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی زندگی کا ایک حاصل یہ ہے کہ جب بھی رات آتی تو اللہ کی مارگاہ میں سربستہ کھڑے ہو کر قیام میں ہے سربا سجود ہے اور اللہ ان مقدس بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ یہ بھی قیامہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں یہ اللہ کے معزز بندے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں گویا کہ پوری رات سجدے میں گزار دیتے ہیں پوری رات گویا کہ یہ قیام میں گزار دیتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت نے عباد الرحمان کے شفاعت بیان کیے ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آج ہی کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی عباد الرحمان کی اداؤں پر نقل کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے کہ جب ہم زمین پر چلے تو آہستگی کے ساتھ چلیں نرمی کے ساتھ کریں آج کے ساتھ چلیں بد نظری نہ کریں فحش کاموں کی طرف ہماری نظریں نہ جائیں اور جب جب ہم کسی جاہل نے ہم کو مخاطب کر لیا ہم سے الجھنے کی شور کر دیا مسجدوں میں شور کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا خدا کے بندے مسجد ہے رمضان کا وقت ہے اپنی سفید داڑھی پر غور کر اپنے بڑھاپے پر غور کر کیوں کی عمر تو تمہیں دبا ہے اپنے عمر میں کچھ علم حاصل کر لے اپنے آخری امال کو دور گویا کے صحیح کر دے کیوں شور کرتا ہے مسجد کے اندر مسجد ہے اللہ کا گھر ہے عمر تیری گزر گئی مسجد کے آداب تجھے نہ آئے آج عباد الرحمان کے صفات تجھے بتا رہا ہوں عباد الرحمان کے صفات عمل کر لے جوانی تو تیری بیکار ہو گئی لیکن بڑھاپے میں اپنے عمل کو صحیح کر لے تو عباد الرحمان کی صفات یہ ہے کہ کبھی وہ ایسے کام نہیں کرتے جس کے اللہ سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو یہ عباد الرحمان ہے دعا فرمائیے اللہ ہمیں راستے پر آج بھی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے گھر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے فحش اور اوریانی کاموں سے ہماری آنکھوں کو روک دے اور مولائے کریم ہمیں سکون اور تسلی کے ساتھ مولا کریم تیری بارگاہ میں قیام اور سجدے کے تحفے بھیجنے کی توفیق مرحمت فرما ایک دفعہ دور کے پاس لیجیے سورہ شعرا کی ابتدا ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور اس کے مضامین وہی ہے جو بھی گزر چکے ہیں لیکن اس کے اندر خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے اور آپ کو صبر دیا جا رہا ہے اطمینان کی تعلیم دی جا رہی ہے کا سورہ کہاں میں گزرا تیرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے یعنی لوگ اگر مشقت میں عبادت کریں تو اللہ کی رضا ہے لیکن میرا محبوب آرام بھی کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا ہے میرے محبوب کی میرے محبوب کا آرام بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اللہ فرماتا پرماتا اللہ اللہ محبوب میری بارگاہ میں قیام کر نماز پڑھ لیکن تھوڑا کر تجھے اپنے آرام کو بھی محفوظ رکھ اور حبیب ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے تیرا کام ہے بیان کر دے جو مانے نہ مانے وہ پھر ہمارے طرف آتا ہے تیرا کام ہے بیان کر دے تو اپنے اوپر مشقت نہ سہے تو اپنے اوپر بار نہ ڈال اور ستا سناتے جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا اللہ یعنی حضرت موسا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے کتنا ستایا بنی اسرائیل میں لیکن سرکار اگلی فراک اسلام فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا ہے لیکن تب بھی سرکار علی سلاط اسلام نے تائف کے میدان میں جو فرشتوں نے آ کر کہا اردو اجازت دیں دونوں پہاڑوں کو ملا دیں حضور اجازت دیں ہوا کا فرشتہ ہے تو حضور اڑا کے لے جائے سب کو لیکن سرکار نے فرمایا نہیں میں زحمت نہیں رحمت بن کر آیا ہوں آج یہ نافرمان ہے میں ان کی پشتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے فرمان بردار پیدا ہوں گے وہ نبی تیرے علم کو سلام تیرے مشاہدے کو سلام تیری نظر کی مساط کو سلام کہ پشتوں میں جو سلبوں میں جو نسلیں موجود ہے میرا نبی ان کو دیکھ رہا ہے لوگ کہتے کل کو نہیں دیکھتا میرا نبی تو پشتوں میں دیکھ رہا ہے کہ فرشتوں میں ان پر آداب دینے کے لیے نہیں میں رحمت بن کر آیا ہوں آج یہ نافرمان ہے میں ان کی پشتوں میں میں ایک نیک بخت قوم دیکھ رہا ہوں جو میری فرمان بردار ہوگی اللہ کی توحید کو مانے گی میرے دن کا پرچار کرے گی اور آج دیکھ الحمدللہ اسی تائز کے میدان سے جوان کھڑے ہوئے اور پورے بر اعظموں کے اندر اسلام کو کونے کونے تک پھیلا دیا یہ نبی کی غریب اشارت تھی جو سرکار کے مشاہدے کے سب سے بڑا موجودہ تھا اور الحمدللہ اس کو تسلیم کرنے والے وہی ہو سکتے ہیں جو سرکار سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ایسے عقیدے کو ہمیں دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کیونکہ یہی ایمان کی جان ہے تو سورج شعرا کے اندر نبی پاک کو یہی باتیں بتائی گئی کہ آپ اطمینان فرمائیں حضور محبوب آپ اطمینان آپ اپنی طبیعت پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں اور اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ سور شعرا اس وقت نازل ہوئی کہ جب کافروں نے زبردست طور پر سرکار کی مخالفت کر لی اور سرکار دھوپ کے عالم میں بازاروں میں میدانوں میں کھڑے ہو کر اپنے آرام کو نہیں دیکھتے تپتی ہوئی دھوپ کو نہیں دیکھتے اور آپ اللہ کے دین کو بیان کر رہے ہیں ان کو ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں لیکن وہ ظالم ایسے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی تکلیف کو نہیں دیکھتے لیکن اللہ کی قدرت تو دیکھ رہی تھی اور سورہ شعرا کا نزول ہوا اور ذریعے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اطمینان دلایا گیا کہ حبور آپ حق کو بیان کر دیں اپنے اوپر مشقت نہ ڈالیں اگر یہ مانے تو ان کی نصیب ہے ان کا بھلا ہے تیرا کیا بھلا محبوب تو تو ان کے لیے محسن ہے تو تو ان کے لیے عزیز ہے یہ اچھا تو یہ ہے کہ تیرے قریب آئے لیکن جب تو حق بتاتا ہے نیک راہ بتاتا بتاتا ہے ہے ان کی کی بھلائی بات تو جو قبول کر لے اس کا بھلا ہے جو قبول نہ کرے وہ اس کی گویا کہ گمراہی کی بات ہے تیرا رب بھلا والوں کو اجر دے گا اور جو تیرے منکی ہے ان کو آزاد دے گا لیکن محبوب تو اپنے اوپر اتنی مشقت مت کر اور مفسرین فرماتے یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب سارے نبی پاک پورا دن تبلیغ میں گزار دیتے بھوک پیاس کو والا صاف رکھتے ہوئے ہم وقت اللہ کی توحید کا پیغام ایک ایک کو پکڑ کر اللہ کی توحید کی شما سے اس کے قلب کو فروغ کرنے کی کوشش جاری ہے لیکن جب رات کا وقت آتا تو یہ نہیں کہ سرکار اگر پوری رات دن آپ نے تبلیغ کی ہے تو رات کو تھکن سے سو جائے نہیں جب ساری دنیا کے اندر سارے عرب میں رات کی چاندنی چھا جاتی اندھیرا چھا جاتا لوگ مہوے فراغ ہو جاتے نرم نرم بستروں پر سو جاتے اور عیاشی کے ساتھ سو جاتے گھروں کے دروازے بند کر لیتے لیکن محمود محمود اکبری تھی محبوب کمریا علیہ السلاط اسلام جس طرح دن میں مشقت میں ممتلا ہے اسی طرح رات کو محو استراحت نہیں ہے آرام نہیں کرتا بستر کو چھوڑ دیتا ہے اور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے مولا میری امت کو ہدایت کا فرما مولا میری قوم کو ہدایت کا فرما اور اسی دوران نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں مفسرین فرماتے گویا کہ وہ آنسو نبی پاک کے کال پر آمین کی صدا کو بلند کر رہے ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اسی حالت میں گزارتے ہیں سورج شورا بڑا کمزور ہوتا ہے اور سرکار سے کہہ دیا جاتا ہے محبوب آپ اتنی مشقت نہ اٹھائیں آپ اتنی تکلیف نہ اٹھائیں آپ بس ہم نے جو نازل کر دیا ہے اس کو بیان کر دیں بس یہی آپ کی ذمہ داری ہے وہ مانے تو ان کا بھلا ہے نہ مانے تو ان کی برائی ہے تو یہ سورہ مبارکہ بھی میرے حبیب کی تعریف اتری ہے اور سرکار اسرات اسلام کو اتنے بڑے منصب کو گویا کہ بیان کیا گیا ہے ایک دفعہ درگتا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سورہ نمل کی ابتدا ہوتی ہے نمل کہتے ہیں چوٹی کو ٹھیک ہے اس سورت کا نام چوٹی ہے نمل تو میں نے وار کیا تھا بما اوہل بھی غیر اللہ کہ ہر وہ چیز ہر وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے وہ کیا ہے بعض لوگ کہتے نہیں کہ ترجمہ عام ہے یعنی ہر وہ چیز حرام جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے میں نے کہا سورت کا نام نمل ہے نمل نمل اللہ کا نام نہیں نمل اللہ کا نام شعرا گزری یہ بھی اللہ کا نام سورہ یوسف گزری اللہ کا نام نہیں سورہ قصص آئے گی اللہ کا نام نہیں سورہ نفا یہ ساری صورتیں بھی تو غیر اللہ کے نام پر ہے کیا حرام کہو گے تو خدا را قرآن کی ایسی تفسیر ہونی چاہیے کہ عوام کشمکش میں مبتلا نہ ہو جائے اور قرآن سے کہیں منکر نہ ہو جائے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے میں آپ کو بتاؤں وہ قرآن نے کہا ہے ذکر اللہ علماء علمائے راسقین کے دامن سے اگر ہم وابستہ ہو جائے اور قرآن کو ایسا سمجھے جیسا انہوں نے صحابہ سمجھا تھا میں سمجھتا ہوں پھر کوئی دقت اور کوئی تکلیف نہیں اور الحمد ہمارا طرز عمل وہی رہا ہے کہ جب بھی قرآن کی آیت پڑی ہے تو حوالہ اپنی طرف سے نہیں دیا تشریح توضیع اپنی طرف سے نہیں کی اگر کی تو اس کے ساتھ مستند اور معتمد والے بزرگوں کے حوالے پیش کیے گئے اور یہی اہل سنت کی حقانیت ہے کہ قرآن کو اپنے رائے میں بیان نہیں کرتے بلکہ قرآن کو ان کی رائے پر بیان کرتے ہیں کہ جو رائے مصطفیٰ نے بیان فرمائی تھی اور جو صحابہ کی رائے تھی اور وہ رائے رائے نہیں بلکہ تبلیغ کا صحیح انداز تو دعا فرمائے اللہ اسی احکام کے ساتھ ہمیں تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ قرآن میں رائے کو دخل کرنا میں نے مودودی صاحب کے کئی حوالے پیش کیے پھر دیکھیے بندہ کیسے لذوش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ الرحمن رحیم کے معنی میں کیسے کیسے فساد اللہ کے لیے کیسے کیسے مانے حضرت خطیجہ کے لیے کیسی کیسی بات اور صحاب کے بزرگوں کے لیے کیسے کیسے مغل والے کرے بات تو یہ اور یہ برے خیالات اور بندہ کب لڑکھڑاتا ہے جب اس کی تفسیر بھی رائے اپنے مطلب سے قرآن کے معنی کرنے کی جب عادت بن جاتی ہے تو شیطان پھر اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں مولا ہم نقص شیطان رکھتے ہیں اس کلام کو ہم نہیں سمجھ سکتے تیرے نبی نے سمجھا تیرے نبی سے صحابہ نے سمجھا صحابہ سے ان کے شاگردوں نے سمجھا ان کے شاگردوں نے ان سے سمجھا تو ہم انہیں کے گویا کے طرز عمل سے کلمہ ہمارا ہو مضمون ان بزرگوں کا ہو زبان ہماری ہو موضوع ان بزرگوں کا ہو مفہوم ان بزرگوں کا ہو تو سورہ نمل کی ابتدا ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ مال سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا اگر بندہ بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے اگر انسان بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے مال اس کو گمراہ نہیں کرتا مال کو ایک لمٹ تک رکھے تب سورج توبہ میں گزرا ہے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیوی تمہارے رشتے دار تمہارے مال تمہاری تجارت کا سامان تمہاری تجارت کا مال یہ پکے پکے محلات احب علیکم اللہ و و رسول اللہ اور اس اس کے رسول اور کی راہ میں جہاد سے افضل ہو گئے تو پھر یہ تمہارے وبال ہے اور اگر افضل نہیں ہوئے تو تمہارے لیے رحمت تو پتا اللہ نے دونوں طریقے بتا دیے مال رکھنے کو حرام نہیں کہا گیا مال رکھنا چاہیے مالدار شک برا نہیں ہوتا وہ برا تب ہے جب مال کو رسول اللہ کی محبت کے غالب لے آئے اس پر فوقیت دے دے لیکن جب تحت رکھے اور جب نبی کا نام لیا جائے اور نبی کے نام پر وہ گویا کے آگ بند کر کے غریبوں کی امداد کرے اور شب ملاد کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دے اور اللہ رب العزت کے رسول کی آمد کے لیے خوب لنگر کرے چرچا کرے سواب کا طریقہ کرے تو یہ مال اس کے لیے زحمت نہیں نعمت ہے کیونکہ اب مصطفیٰ کے نام پر قربان کر رہا ہے اور یہ مال جو قربان کر رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ شب ملاد جو یہ آج غریبوں کو کھلا رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو مال سے نہیں رسول اللہ سے محبت زحمت نہیں ہوا تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر خصوصی تلقین کی گئی کہ مال بندے کو گمراہ نہیں کرتا ورنہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام تو بادشاہ تھا کتنا مال تھا ان کے پاس جنات ان کے قبضے میں ہوا ان کے قبضے میں پرند ان کے قبضے میں ہر چیز ان کے قبضے میں تو کیا وہ اپنے راہ سے ہٹ گئے اللہ نے فرمایا نہیں کیونکہ وہ ہمارے خاص بندے ہیں انہوں نے اپنی ہمار توجہ اپنی تمام چیز ہماری طرف مبزول کر دی اور ان کے لیے ہر چیز ہماری رضا تھی تو جو ہماری رضا چاہے چاہے اس کے پاس کئی مال آ جائے وہ مال اس کو گمراہ نہیں کر سکتا وہ بادشاہی اس کو گمراہ نہیں کر سکتی وہ شہرت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کام کرے رضا کے ساتھ کام کرتے دیکھو سورہ نمل دیکھو کہ سلیمان کو ہم نے کتنی بادشاہی عطا فرمائی لیکن مال نے ان کے قدم کو نہ لڑکھڑا سکا بادشاہی ان کی عزت ان کی شہرت ان کے سامنے آر نہ سکی اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے تو اللہ ان کی شہرت کو مزید بڑھاتا تھا ان کے مال کو اور پڑھاتا تھا ان کی بادشاہی میں اور اس عطا فرماتا تھا یہاں تک کہا گیا کہ وہ سخر لال ان کی بادشاہی کو اتنی وسعت دی گئی کہ ہوا ان کی مٹھی میں تھی جہاں کہتے وہاں چلتی لوگ کہتے ہیں نبیوں کو اختیار نہیں میں نے کہا قرآن کہتا ہے ہوا ان کی مٹھی میں تھی اور اللہ کہتا ہے جہاں وہ اشارہ کرتے چلتے ہیں مودودی صاحب تفیم القرآن سورہ انبیاء کے اندر اسی واقعے کو لے جا کر وہاں پر لکھتے ہیں کہ ان سورہ نمل کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہتے ہیں سورہ نمل کے واقعے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو بڑے بڑے اختیارات عطا فرماتا ہے اور اختیار کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے جب اللہ اختیار دے تو ہمارا دل کیوں دکھے میں نے کہا کاش اسی بات کو آپ پوری زندگی کے لیے اس کو آپ اپنا گویا کے ایک آئیڈیل بنا لیتے تو اس کی آپ سے نہ ہوتی یہاں تو آپ لکھ رہے ہیں کہ جب اللہ دے تو ہمارا دل کیوں دکھے تو یہی بات تو مومنین کہتے ہیں کہ جب میرے رب نے میرے محبوب کو رحمت اللہ عالمین بنایا جب یہ ماں یقون سے آپ کے قلب کو روشن کر دیا تو پھر جب رب دے رہا ہے تو ہمارا دل کیوں دکھے ہم تو یہی چاہیں کہ ہم رب کے گویا کے حمد کریں اور میرے محبوب کی ناد گنگنائیں کیونکہ ہم اللہ کے ہیں رسول اللہ کا ہے اور یہی ہمارا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں رسول مصطفیٰ کی تعریف کریں اور یہی نہاد اور یہی بچنے کا اور یہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ سور نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سارے واقعے کو بیان کیا گیا ملک سبا کی تعریف کی گئی وہاں کے مقام کو بتایا گیا بلقیس وہاں کی جو ہے کہ رانی تھی اور پوری سلطنت اس کی تھی بڑا اس کا نام تھا بڑا کتی بولتا تھا آپ کو خبر پہنچی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو توحید کا پیغام بھجوانا چاہا لیکن دیکھیے توحید کے پیغام کے لیے ایک بات میں عرض کروں نبی پہلے اپنی ذات کو منواتا ہے پھر دعوے کو پیش کرتا ہے کیونکہ نبی کی ذات اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے دیکھیے نبی پاک نے پوہے صفحہ پر کیا کہا تھا یہ کہا تھا کہ تو اللہ ایک ہے نہیں پہلے یہ کہا تھا بتاؤ میں کون ہوں کا امین ہے صادق ہے کا میں جھوٹ بولتا ہوں کا نہیں کا اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں نصف نابود کر دے گا تو تم مان لو گے کہا ہاں۔ کیوں مانو گے آپ امین ہے سچے ہیں سچے ہیں جب سرکار کا وجود منوا لیا گیا پھر سرکار نے کہا جب میں سچا ہوں تو اللہ اللہ تو کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو نبی پہلے اپنی شخصیت کو منواتا ہے اور اللہ اس کی شخصیت کے اندر ایسا معیار پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی امت کا بادشاہ ہوتا ہے چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو <coughs> چاہے وہ شہرت کے لحاظ سے ہو اور جو نبیوں کی ذات میں نقش نکالتے ہیں وہ اللہ کے دعوے کے ممکن ہو جاتے ہیں اس لیے کہ نبی کی ذات میں نقش نکالنا یہ نبی کی ذات میں نہیں بلکہ توحید کا ممکن ہونا ہے اور نبی کو ماننا دراصل توحید کو ماننا ہے اس لیے کہ نبی توحید کی دلیل ہوتا ہے دلیل میں عیب نکالنا دعوے کو باطل کرنا ہے دلیل کو صحیح سمجھنا دعوے کو قبول کرنا ہے اذا جال احتمال بطر الاستدلال جب دلیل میں احتمال آ جاتا ہے تو دعویٰ باطل ہو جاتا ہے نبیوں کے دلیل نبی جو اللہ کے دعوے کی دلیل ہوتی ہے تو ان کو ایسا مسلم کر کے دنیا میں بھیجا جاتا ہے کہ جب وہ جو کہتے ہیں لوگ قبول کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے توحید کے دعوے کو پیش کر دیتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سیدھا سیدھا اللہ کے پیغام کو نہیں بھیجا پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ بلقیس کی نفسیات کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے وہ کس چیز سے مرغوب ہوتی ہے درباریوں نے کہا کہ حضور وہ بڑی جاہ و جلال والی ہے بڑی طاقت اور حیبت والی ہے حضرت سلیمان نے کہا اچھا اب ہم اسے اپنی طاقت دکھاتے ہیں جب ہماری طاقت کے سامنے کمزور ہو جائے گی ہمیں اعلیٰ سمجھے گی تو پھر ہم دعوی کو ہی کے سامنے پیش کریں گے آپ نے کہا کس چیز میں فخر کرتی ہے وہ کہا اس کا تخت ہے کہا اچھا ظہر کی نماز وقت کہتے ہیں حضور سلیمان علیہ السلاۃ والسلام بیت المقدس کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں دعا فرمائے اللہ اس بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمائے اس ممبر پر تشریف فرما ہے اور اس ممبر کے نیچے ایک راستہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں ہمارے دیگر علماء نے زیارت کی وہ معاملہ بالکل ویسے ہی ہے وہی پتھر اس طرح موجود ہے جس پر حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا وہ ممبر کے نیچے کی جگہ ہے ممبر پر آپ تشریف فرما حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس تخت کو اٹھا کر لائے گا میں نہیں لاتا تم لاؤ تو میری طاقت تو ہے لیکن یہ بھی تو پتا چلے کہ جو نبی کے صحبت میں بیٹھتے ان کے ایسے اختیار تو نبی کے ذات کا مالک ہوگا تو کہا کون ہے جو اس تخت کو اٹھا کر لائے گا اسی کا لمبا ہے اس تخت پر پوری دنیا آباد ہے وہ تخت سات محلوں کے اندر مت ہے سات محلوں پر سات دروازے ہیں سات دروازوں پر سات تالے ہیں سات تالوں پر سات ہر تالوں کے بعد گویا کے وہاں پر جنات مسخر کیے ہوئے ہیں اور گویا کے وہاں پر پہرے دار بٹھائے گئے ہیں کہ وہ تخت کوئی نہ نکال سکے اور بلقیس کو اپنے اس اس تخت پر پر اپنی راجدھانی گویا کہ بڑا بھروسہ ہے حضرت سلیمان نے کہا کہ جاؤ اور جا کر وہ تخت اٹھا کر لے آؤ تو سارے خاموش تھے ایک جن کھڑا ہوا قرآن کہتا من ایک جن تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضور میں لے آؤں گا وہ تخت اٹھا کر اور کتنے دور تھا علماء فرماتے تین مہینے کا راستہ تھا کتنے تین مہینے کا راستہ ہے اسی گز کا تخت ہے سات محلوں میں بند ہے سات دروازے ہیں سات تالے ہیں سات دار ہیں اور تین مہینے کی مسافت ہے جنات کہتا میں لے کر آؤں گا آپ نے فرمایا کب تک لے کر آئے گا تو جنات کہتا نا آپ قبل ان تقوم مقام آپ اپنی نشست کو برخاست نہیں کریں گے میں تک لے کر آ جاؤں گا یعنی آپ اپنی نشست کو ختم نہیں کریں گے مجھے ختم نہیں ہوگی تو مان لینا چاہیے نا کیونکہ جنات دیکھو جنات جو کام کرے انسان کو کام نہیں کر سکتا نا جنات تو تیزی میں کام کرتا ہے اب وہ تین مہینے کی مسافت بھی اتنی تھوڑی عرصے میں کم کرے گوڑا کرے گا اور اس کے بعد وہ سات دربادوں سے سات پہرے داروں سے لڑ جھگڑ کر وہ وہاں سے جو ہے کب تک کو بھا کر لے کر آئے گا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے اور زیادہ جلد چاہتے ہیں اور مقام بتانا چاہتے ہیں اور گویا کہ یہ بتانا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود ہے کہ جو نبی کی صحابت میں بیٹھتا ہے اس کا کمال کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی کوئی لے کر آئے تو کہنے لگے کہ جب قرآن کہتا وقال وقال النبی وقول وقال النبی قال النبی عنده علم من الكتاب ایک شخص کھڑا ہوا جن کا نام آصف تھا ان کے والد کا نام برقیہ تھا انسان تھے بعض نے کہا آپ کے وزیر تھے اور بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے چند باتوں کا علم لیا تھا انہوں نے کہا حضور میں لے کر آؤں گا اب انسان تو یہ تو کئی سال لگا دیں گے تو جن لے کر آ رہا ہے لیکن آپ نے فرمایا کب لے کر آئے گا تو وہ قبل لے کر ترفک آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولیں گے تخت آ جائے گا اور قرآن کہتا ہے اور یہی اور تقریبا جو کہ رسول کچھ نہیں کر سکتا یہی آیت کریمہ اولیاء کی کرامت پر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اجازت مرحمت فرمائی آپ نے آگ بند کر کے کھولی آگ بند کے کھولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے تین مہینے کی مسافت ہے سات محلوں میں بند وہ تخت ہے اسی گز لمبا تخت ہے سات قلعوں کے اندر بند ہے سات دروازے ہیں اس پر چوکی دار ہے اس پر پہرے دار ہے بعد میں کہا جنات کی صورت میں گویا کہ جنات کو وہاں پر گویا کہ اس کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے تو اتنی جلدی تین مہینے کی مسافت اتنا لمبا جو عقل کے لحاظ سے بالکل ما فوق الاسباب امر ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی ندا فرمائی کہ کون لے کر آئے گا اور ما فوق اس کی ندا پر گویا کہ آپ کے آپ کے ایک وزیر آپ کے اس امتی نے عرض کی کہ حضور میں لے کر آؤں گا کہا کتنی جلدی لے کر آؤ گے کہا حضور آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے میں تخت کو پہنچا دوں گا حضرت سلیمان نے آنکھ بند کر کے کھولی تخت سامنے آ گیا اب یہ تخت آیا کیسے کیا وہ یہاں سے نکلے مسجد سے نکلے پھر انہوں نے سواری پکڑی پھر پیدل گئے پھر وہ اس طرح کا نہیں ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا بلکہ خود دیوبندیوں کے بہت بڑے مفکر انور شاہ کشمیری صاحب فیض الباری میں لکھتے ہیں جب ولی ولایت کے مقام پر عروج کی طرف جاتا ہے اور وہ اللہ کے قرب قربی درجات میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی معرفت کے معرفت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو کن کے تصرف پر فائز کرتا ہے کن کہ وہ جس چیز کو نہ تو اڑ کر گئے تھے اور نہ وہاں پر کسی سواری پر گئے تو سواری پر بھی گیا تو آنکھ بند کر کے کھولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے نہ انہوں نے جناتوں سے لڑا تھا نہ تخت کو کندھے پر اٹھایا تھا تو تخت آیا کیسے تو وہاں پر اللہ فرماتے اللہ رب العزت نبیوں کے خاص شہدائی کو نبیوں کے خاص محدین کو جو نبی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں اور نبی کی محبت کو اپنے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اللہ ان کو کن کے مقام پر فائز کرتا ہے آصف بن برقیہ تین مہینے کی مسافت میں نہیں گئے بلکہ آپ نے تخت کا کہا کن فوق پر تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا مقام ہوتا ہے یہ ان کی شان ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو کہتے ہیں ہو تو ہو جاتی ہے اب وہ تخت کیسے آیا تو علماء فرماتے ہیں بس آپ نے کہا ہو تو تخت وہاں سے غائب ہوا یہاں موجود ہو گیا تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے گرا کے مقامات ہوتے ہیں اور دینے والا اللہ ہو تو کسی کا دل کیوں دکھے اختیار دینے والا اللہ ہو تو کسی کا دل کیوں دکھے اور یہی میرے غوث سے پاک ہیں جب مرغی کھا جاتے ہیں مرغی کھانے کے بعد اس کی ہڈیاں سامنے ہوتی ہے تو کون لکھتا ہے جو انیس سال مکے حرم شریف کے مفتی رہے ہیں امام ابن حجر مکی فتح حدیثیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ صحیح صنعت کے ساتھ اور مولوی سرف علی تھانی اس روایت کو حکایت اولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہتے ہیں جب حضور غوث پاک رضی اللہ مرغی کو کھا جاتے اور کھانے تناول کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں سامنے موجود ہوتی تناول کرنے کے بعد وہ ہڈیوں کو صرف آپ کہتے ہیں مرغی زندہ ہو جاتی وہ مرغی زندہ ہو جاتی انور شاہ کشمیری صاحب لکھتے ہیں فیض الباری کے اندر کہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے مریدین نے اپنے پیر کو آزمانے کی کوشش کی اور آپ نے کہا فلاں دین آپ کی دعوت ہے مولانا جامی نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں انہوں نے مریض مرغی کو سالن بنایا اور سالن آپ کے سامنے پیش کر دیا آپ نے کہا نہیں کھاؤں گا کھائیے ہوں کہ نہیں جس برتن میں یہ کھانا بنا اس برتن کو اٹھا کر لو برتن لایا گیا آپ نے کہا یہ سالن کا جو پیالہ ہے اس میں خالی خالی کیا گیا ہم نہیں کہتے مانتے ہیں مانتے ہیں بزرگ جو لکھے اس کو مانتے بھی عمل بھی کرتے ہیں اور عقیدہ الحمد للہ ہماری تاریخ کے موافق ہے اربا شاہ کشمیری صاحب لکھتے ہیں جو شیخ الحدیث رہے ہیں دیوبند کے اور ابھی شرح لکھی ہے بخاری کی کہتے ہیں کہ جب مولانا جامع رحمت اللہ علیہ نے پیالہ الٹا کیا اس برتن میں جس میں مرغی بنی تھی اور اس پر ہاتھ رکھ کے فرما کن مرغی کو کو کرتے باہر بار میں نے کہا جب آپ کے علماء یہ لکھ دیں تو یہ عین شریعت ہوتا ہے اگر ایک کوئی کا عاشق اس بات کو محفوظ میں بیان کرے تو وہ کفر کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جو چیز ایک کے لیے شرک ہو وہ دوسرے کے لیے شرک ہوتی ہے میں نے معرفہ شرفیت حوالے پیش کیے تھے تھانوی صاحب کہتے ہیں جب قبل ناگوری رحمۃ اللہ علیہ قبر ایک میں رکھا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب فرشتوں اس سے حساب مت لو ہم نے اسے حساب لے لیا ہے اور اس کی برکت سے ہم نے سارے قبرستان کے عذاب کو گویا کے اٹھا لیا ہے تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے تھانوی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب حضور پاک کے دھوبی کا انتقال ہوا جب وہ قبر میں پہنچا تو اس سے فرشتوں نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے تو اس نے کہا کہ میں شیخ عبد القادر گیلانی کو جانتا ہوں کا دین کیا ہے شیخ عبد القادر گیلانی کو جانتا ہوں رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر گیلانی کو جانتا ہوں تھانوی صاحب کے صحیح ملفوظات جس کی خود انہوں نے تشریح کی ہے حفاظت الیومیہ کے اندر لکھتے ہیں یہ کہنے کی بے تھی غیر کو چھوڑ دو چھوڑ دو اور تھانوی صاحب خود تشریح کرتے ہیں اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس کی نسبت اپنے شیخ سے بڑی پکی تھی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے میرے رب کا کیا پوچھتے ہو جب پاک کو مانتا ہو تو ان کا ربی تو میرا رب ہے جب پاک کو مانتا ہو تو روی کا دن میرا بھی ہے جب پاک کو مانتا ہوں تو ان کا رسول ہو میرا رسول ہے تو اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے کی تو ساتھ میں عمل کی بھی توفیق عطا فرما کیونکہ خالی حق کہنے اس پر عمل بھی ہو اللہ اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے ایک دفعہ دوسرے پاس کروں <coughs> ایک سورہ نمل میں ایک مختصر سی تشریح اور ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک دفعہ ایسی جگہ سے ہوا جو چونٹیوں کی آبادی تھی اور وہ چونٹیوں کی آبادی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو تھا وہ تین میل مسافت یعنی اوپر اوپر کی طرف تین میل جتنا لمبا ہوتا ہے تو اتنی بلندی آپ تصور کریں اتنے اوپر تخت اڑ رہا ہے آج سورہ نمل کے اندر اس کی گویا کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے اور اللہ رب العزت اس واقعے کو بڑے واضح طور پر بیان سورہ نمبر آیت نمبر اٹھارہ پر اس کی پوری تفصیل موجود ہے اٹھارہ انیس بیس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اوپر سے جا رہا ہے جب آپ کا تخت ہوا کرتا تھا تو ساتھ میں جنات اور آپ کے ساتھ سارے چریم پریم مخلوقات ہوا کرتے جنات اپنے کندھوں پر اس کو اٹھاتے تھے اور وہ تخت اوڑتا تھا اور وہی سے آپ اشارہ کرتے ہوا ادھر جاؤ آج بادل وہاں لے جاؤ وہاں جا کے برساؤ اور وہاں لے جاؤ وہاں لے جا کے برساؤ دیکھو ہوا جس کے ہاتھ میں ہوگی قرآن کا کہتا ہے ہم نے سلیمان کے ہاتھ میں ہوا کر دی تو پتا چلا انہی کی اجازت سے سبزہ اگتا ہے کیونکہ ہوا جس کے ہاتھ میں ہوگی بادل بھی اس کے اشارے چلے گی جب بادل اس کے اشارے سے چلے تو بارش بھی اس کے اشارے سے ہوگی جب بارش ہوگی تو سبزہ اگے گا اگر وہ ہوا کو روک دے تو بادل نہ چلے بادل نہ چلے تو بارش نہ ہو بارش نہ تو سبزہ کیسے ہوگی تو یہ اللہ کے نبیوں کے وقت ہوتے ہیں اللہ ان کو مدبر بناتا ہے ان کے ہاتھ میں یہ مدبر بنا کر ان کے ہاتھ میں پیدا کر دیتا ہے کہ ہوا ہوا بس جب یہ کو چراتے ہیں تو وہ ہوا بادل کو لاتے ہیں بادل کو لانے کے بعد بادل بارش برساتا ہے بارش برسانے کے بعد زمین سے اناج اٹھتا ہے اور اناج اٹھ کر گویا کہ مخلوق اس کو کھاتی ہے تو یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ ہر چیز ان کی مٹھی میں ڈال دی جاتی ہے ہر چیز ان کی مٹھی میں ہوتی ہے اللہ اکبر اب تین میل کی مسافت پر تک جا رہا ہے چوٹیاں اور چونٹیوں کی جو سب سے بڑی رانی تھی اس نے اپنی ساری چونٹیوں سے کہا کہ جلدی جلدی تم اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا یہ لشکر جرار جو یہ آ رہا ہے ان کا لشکر آ رہا ہے اور ان کا یہ قافلہ آ رہا ہے کہیں یہ تمہیں گویا کے مسل نہ دے اور اس انداز میں جان بوجھ کر نہیں اور تمہیں خبر نہ ہو اور تم نیچے ہو اور وہ تمہیں مسل کے چلے جائے تو گویا کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور تم ہلاک بھی ہو جاؤ گے تو لہٰذا تم اپنے اپنے دلوں کے اندر چلے جاؤ یہ بات چونکہ زمین پر کر رہی ہے تین میل کی مسافت پر اللہ کا نبی سن رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسمان پر سنا قرآن کہتا ہے فتح بسما داخلہ آپ نے یہ بات جب اس کی سنی آپ مسکرا گئے اور آپ نے اپنے تخت کو نیچے اتارا اور چونٹی کو اپنے ہاتھ پر لے کر اسے کلام کیا کہا میں تجھے اتنا ظالم لگتا ہوں کہ میں تمہارے گویا کے تخت کو گویا کے مسل دوں گا تو یہاں پر مفسرین نے لکھا چوٹی صاحب نے فرمایا سب کو کیا چاہتی ہے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ہم دعوت کریں مفسرین نے لکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں کوئی مولوی بات کر سکتا ہے چونٹی بات کرے کسی کو خبر ہو سکتی ہے چوٹی کو لے کر پر رکھ دے تب بھی آواز نہیں آتی انبیاء ہم سماج کو سلام کہ چوٹیاں زمین پر چلے لیکن ہو ان کی امت میں سے چوٹی بھی ہو تو وہ ان کی آواز سے غافل نہیں تو امت کی آواز سے کیسے غافل ہوں گے اسی لیے تو فاضل برنگی نے کہا کہ فریاد امتی جو کرے حال دار میں ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ارے جو نبی چوٹی کی آواز سے غافل نہ ہو اور وہ نبی جو کائنات کے رسول بن کر آ جائے وہ ذرے ذرے سے کیسے غافل ہو سکتا ہے جو نبی چوٹی کی آواز سے غافل نہ ہو وہ اپنے غلاموں کی آواز سے کیسے غافل ہو سکتا ہے آج اگر ہم حبیبیہ میں کہیں مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام تو ہمیں یقین ہے قرآن کہتا ہے کہ رسولوں کو سماعت ملتی ہے کوئی نہ مانے نہ مانے ہم تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اس کے اختیار کو دیکھتے ہیں وہ والا کلی شین قبیر دینے والا وہ ہے کسی کا دل کیوں دکھے اللہ دیتا ہے جب اللہ دے رہا ہے اور اللہ نے ایسی طاقت فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام چوٹی کی آواز کو وہاں سن رہے اور یہاں سے ایک غلط عقیدے کی تردید بھی ہو گئی جو یہ کہے کہ دور سے سننا خدا کی صفت ہے دور سے سننے والا خدا ہوتا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے دیکھو اگر دور سے سننا خدا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام دور سے سن رہے ہیں اور پیچھے کئی آئے گزر گئی کہ جنتی جب جہنمی سے کلام کریں گے تو جنت ہوگی ساتوں آسمان کے اوپر اور جہنم ہوگی ساتوں زمین سے نیچے ایک دوسرے کی آوازیں سن رہے ہوں گے تو کیا خدا کہہ دیا جائے گا اللہ باللہ یہ عقیدہ تو ایسا ہے جو ابو جہن نے بھی نہیں نکالا تھا تو گویا کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ دور سے سننا خدا کی صفت ہے دور سے سننا خدا کی نہیں مخلوق کی صفت ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں یہاں سے پکاروں مصطفیٰ وہاں سنے تو یہ جائز ہے اس میں خدا نہیں مصطفیٰ کو بندہ بنایا جا رہا ہے بندہ ہی کہا جا رہا ہے کیونکہ جو دور سے سنتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے اور رب تو بندوں سے دور ہی نہیں ہے تو دور کے ہی کیسا پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ نہیں کہ پر بیٹھا ہوا اللہ اللہ عرش سے بیٹھنے سے پاک ہے اللہ جسمانی سے پاک ہے بلکہ یوں کہو اللہ ہمارے قریب نہیں بلکہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں اللہ قرب سے پاک ہے وہ سے پاک ہے ہم اللہ کی قدرت کی نظر کے سامنے ہے کوئی چیز اس کی قدرت کی نظر سے اوجل نہیں ہے تو حضرت سلیمان کا وصل دیکھیے وہ تین میل کی مسافت پر ہے چونٹی کی آواز کو سن رہے اللہ رب العزت نبیوں کے اوساف کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ایک دفعہ گرو کے پاس کر لیجیے جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ آج الحمدللہ حضرت شیر خدا فاتح خیبر علی متباخ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ہے میں چاہتا ہوں کہ حصول برکت کے لیے جہاں سے قرآن پاک کی اتنی تشریح آپ نے سماعت کر لی ہے الحمد فاتح خیبر کے مزین زندگی کے مزین لمحات جو الحمد مومنین کے لیے ذریعہ نجات ہیں اور ہمارے میرا لیے میرا نور ہے الحمد ان کا ذکر واقعی میں اللہ ہی کا ذکر ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں صالحین کا ذکر اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب میں اللہ نے یہی ارشا فرمایا ہے تو میں چند حضرت تھوڑی وقت تھوڑے وقت میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے چند اوساف آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جس کو میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ذریعہ نگاہ سمجھوں گا اور اللہ سے امید ہے کہ حضرت علی کی سیرت کی برکت سے ہماری مقصد ہو جائے گی گرد پاک پڑھ لیجیے علی کون ہیں وہ پروردہ رسول ہیں وہ اقلیم ولایت کے شہنشاہ ہیں وہ جنت کے نوجوان حسنین کریمین کے والد ہیں وہ حضور کے اتنے قریب ہیں کہ جب وہ ناراض ہو تو حضور منواتے ہیں جب وہ رات کو سوئیں تو حضور تحجد کو اٹھاتے ہیں وہ میرے محبوب کے اتنے قریب ہیں کہ ان سے محبت نبی سے محبت ان سے بغض نبی سے بغض ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو ایک اس نسبت سے بھی شرط ہے کہ حضور کی چہیتی بیٹی طاہرہ طیبہ زاہدہ خاتون جنت ان کا مقام اتنا اعلیٰ کہ جب وہ مجلس میں آئے تو سرکار ان کی تازی میں قیام فرمائے یہ ان کا مقام ہے اور ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ اہل جب محشر میں گزرے تو ان کی عظمت اور ان کی حیا کا یہ مرتبہ ہے کہ اہل محشر کو ندا کی جائے گی گردنیں جھکا دو طیبہ طاہرہ جنت میں جا رہی ہے اللہ اکبر یہ ان کا مقام ہے یہ ان کی عظمت ہے اور علی شیر خدا کون ہے یہ ان کے ہی زوج ہیں یہ ان کے خاوند ہیں تو اندازہ لگائیے حضرت علی کے کس کس وقت پر ہم کلام کریں اللہ اکبر وہ حسنین کریمین کے والد ہیں وہ خاتون جنت کے گھر کے چراغ ہیں اللہ اکبر وہ حضور کے اتنے قریبی ہی ہیں کہ جو ان کو ناراض کر دے تو اس نے حضور کو ناراض کر دیا جو ان کو مان لے اس نے حضور سے محبت کر لی اللہ اکبر وہ حضور کتنے چہیتے ہیں کبھی غمگین ہو جائیں تو مصطفیٰ خود آ کر ان کو مناتے ہیں رات کو دیر تک سو جائیں تو مصطفیٰ تحجب کو جگاتے ہیں اندازہ لگائیے ان چند الفاظوں میں گویا یوں سمجھ لیجیے کہ سمندر کو گویا کہ ہم نے کافے میں جمع کر کے کے سامنے پیش کر دیا ہے ان وقت کے متحمل ہے شیر خدا فاتح خیبر میرے اور آپ کے آقا اور امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اردا یہ ان کا مقام ہے یہ ان کی شان ہے آپ <clears throat> اللہ کی تحقیق کے مطابق آٹھ سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بھی آپ بڑے آنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ نسل محمد عربی کے بانی آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بانی آپ ہیں نسل محمدی سیدوں کا سلسلہ کہاں سے چلا حضرت علی شیر خدا ہی نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی ہے یہ آپ کا مقام ہے نسلی وجہات اور خاندانی وجہات یہ آپ کے والد ابو طالب تو مسلمان نہ ہوئے لیکن آپ کی والدہ فاطمہ بن کے اسد وہ مسلمان ہوئی اور ان کا مقام سرکار کی بارگاہ میں اتنا اعلیٰ تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا سرکار علی صلاف اسلام نے اپنا کرتا اتار کر دیا کہا کہ انہیں اس میں کفن دیا جائے تو یہ خاندانی وجہات ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی اور سرکار سے اس قدر محبت سرکار کی معیت اور سرکار کی محبت میں اس قدر مستحک ہے جب سرکار نے اپنے رشتے داروں کو بٹھا کر دین کی تبلیغ کی اور ان کے سامنے کہا کہ میں تمہیں ہدایت کے ایسے پیغام کو بیان کر رہا ہوں کہ جس سے تم ہلاک ہونے سے بچ جاؤ گے کیا تم میرا ساتھ دو گے اس میں حضرت عباس بھی ہے حضرت حمزہ بھی ہے ابو طالب بھی ہے ابو لہب بھی ہے سب موجود ہیں سارے خاموش ہیں لیکن اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا علی شیر خدا کھڑے ہوتے ہیں چھوٹی سی عمر ہے ننے منہ ہے اور حضرت پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور مانا کہ میری ٹانگیں کمزور ہیں مانا کہ میں بچہ ہوں لیکن آپ کی دعوت پر میں لبے کہتا ہوں تو یہ علی شیر خدا ہے جو معیت مصطفیٰ میں ایسے مستحق ہے سرکار کے ایسے نور نظر ہے جن میں یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں اور سرکار پر تن من دن قربان کرنے میں ہما وقت آگے رہتے ہیں سرکار جب ہجرت فرماتے ہیں تو کیسا خطرناک وقت ہے کہ کافر ہر طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ماض اللہ ناپاک کوشش کر رہے ہیں اور نبی پاک کو آج بستر پر گویا کہ یہ معاملہ کرنے کے لیے کافی آ رہے ہیں سرکار ہجرت کے لیے نکلے اور اپنے بستر پر علی کو سلا لیے حضرت علی کی بہادری دیکھیے دلیری دیکھیے میں کہتا ہوں فنا رسول کا مقام دیکھیے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں موت اب میرے قریب آ ہی نہیں سکتی اس لیے کہ میرے محبوب نے کہا ہے صبح ہوگی علی امانت تقسیم کرنا ہے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گویا فرمایا دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گویا یہ ممکن ہے کہ چاند جو ہے وہ زمین سے کبھی شروع ہو جائے اور کبھی زمین جو آسمان پر چلی جائے یہ ممکن ہے دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے رسول کے قول میں بال برابر بھی فرق نہیں آ سکتا سرکار نے کہا صبح ہوگی تو ہوگی اور علی تم تقسیم کرو گے تو کرو گے یہ صناف رسول کے تھی ایسے مقام پر میرے اور آپ کے آقا عقلی ولایت جو ہر اہل باطن کو فیض پہنچانے والی اول شخصیت ہے علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اربا کا یہ مقام ہے اور آپ کی بہادری آپ کی شجاعت اللہ اکبر جنگ بدر کا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ عہد آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت علی کے وہ مار کی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر کے جس طرف علی نے اپنے آپ کو پڑا دیا اور جس طرف آپ کی ذوالفقار چلی تو کافر آپ سے آگے رہے آپ کے قریب کوئی نہ آیا اور گویا ان کے سر ایسے گرے جیسا خزاں کے موسم میں پتے گرا کرتے ہیں یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شناخت ہے خیبر کا وقت آیا چلا فتح نہ ہوا سرکار نے فرمایا کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا لوگ کہتے ہیں جھنڈا لگانا وغیر ہے میں نے کہا جھنڈا لگانا تو اسلام کا سب سے اولین ترین طریقہ ہے اسلام کی عظمت کا سب سے بڑا طریقہ ہے جھنڈا ایک شہرت ہے ایک نشان ہے ایک علامت ہے اور الحمدللہ علامت جس دور میں جو مشہور ہوتی ہے اور وہ جائز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اسلام کے لیے اس کو استعمال کیا جائے اسی لیے آپ دیکھیے عظمت کی اور معذب ہونے کی علامت ہمارے عرف میں جلوس نکالنا ہے اس لیے ہم الحمدللہ للہ بارہ ربی الاول میں جلوس نکال کر اسلام کی اور بانی اسلام کی حقانیت کو واضح کرتے ہیں تو شریعت صرف لفظ بغم پڑھنے کا نام نہیں وہ شخص کون ہوگا وہ شخص وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوگا سارے صحابہ نے کہا ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم بھی رسول سے محبت کرتے ہیں سرکار نے فرمایا جھنڈا کل اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا لوگ کہتے کل کی خبر نبی کو نہیں میں نے کہا تو کہتا رہے لیکن حدیث تو یہی کہتی ہے کہ کل خیبر جو فتح کرے گا اس کو میں جانتا ہوں جھنڈا اسی کو دوں گا جھنڈا اسی کو دوں گا کا یہ وہ علم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے خارج ہوئے صحابہ کرام آپ کے سامنے سب باندھ کر سارے فکٹ کی باندھ کر سرکار کے سبحان اللہ چہرے اقدس کو دیکھ رہے ہیں کہ سرکار شاید ہماری طرف متوجہ ہو ہمیں جھنڈا دے لیکن محبوب کبریا جس کی زبان پر خدا بولتا ہے اس کی زبان سے آواز نکلتی ہے علی علی کہاں ہے علی کہاں ہے حضرت علی کو بلایا جاتا ہے علم آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے لیکن جھنڈا جو دیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ خیبر کو آپ فتح کریں اور اس کو لے جا کر وہاں پر راسک کریں اور اسلام کا اعلائے حق کا آپ حق ادا کریں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عن سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے بخاری ہی حدیث ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے اور کرتے حضور میری آنکھیں درد کر رہی ہیں میں جنگ کیسے کروں گا مشکل کشا کی بارگاہ مشکل بیان کی کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیا سرکار نے اپنا لوہا دہن نکالا حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا بخاری کی حدیث ہے کہتے ہیں درد بھی ختم مرض بھی ختم درد بھی ختم مرض بھی ختم اور جھنڈا دیا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے خیبر کا مارکا کیا وہ خیبر کا دروازہ جس کے بارے میں کبیر میں ہے کہ جس کو چالیس آدمی ہلا نہیں سکتے تھے چالیس جوان ہلا نہیں سکتے تھے علی شیر خدا نے دہلی سے کھینچ کر نکال دی اور امام راضی لکھتے ہیں دیگر مورخی نے لکھا کہ اس کو باقاعدہ آپ نے ڈھال بنایا تلوار کی ڈھال بنا اس کو استعمال کیا اور ایک رات میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے پشپ رکھا اور گویا کے قلعے کے نیچے بیٹھ گئے اس کے اوپر سے صحابہ چل کر گویا کے خیبر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے یہ بھی مورخین لکھتے ہیں اللہ اکبر یہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وہ اربا کی شجاعت کا عالم ہے امام راضی کہتے ہیں یہ علی شیر خدا نے یہ خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا کوئی گویا کے ایسے کوئی بڑے طاقتور اور نئی شہین تو آپ نہیں تھے گویا کہ آپ کا جسم ایک نساحت اور پتلے دبلے سے آپ تھے لیکن آپ نے اتنا بڑا جوہر کیسے دکھا دیا تو فرمایا یہ روحانی طاقت تھی جو اللہ فرماتا ہے نا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ وہ ہاتھ بنے مولانا صاحب اور پکڑے ہماری طرح تو اللہ کا ہاتھ بننے کا فائدہ کیا ہوا اللہ کی معرفت کا ہاتھ بننے کا فائدہ کیا ہوا وہ ہاتھ ایسا ہوتا ہے جو خیبر کے اندر حضرت علی شیر خدا نے اس ہاتھ کا مظہر بن کر دکھایا کہ آپ نے دہلی سے اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا اور امام راضی لکھتے ہیں اس وقت آپ معرفت اور آپ اللہ کی طرف سے طاقت کا ایسا انعام تھا کہ اس وقت بڑی بڑی طاقت بھی اگر آ جاتی تو سیلاب میں جس طرح تن کے بہ جاتے ویسے بہ جاتے یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ اربا کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی طاقت اور ایسا مرتبہ اور ایسی شان اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی حضرت علی شیر خدا ہمیشہ صحابہ کے ساتھ مخلص رہے آپ نے ہمیشہ ان کو مشورہ دیا کوئی جھگڑا نہیں تھا جو جھگڑا کہے وہ غلط کہتا ہے قرآن کہتا ہے روح معموم وہ آپس میں رحیم تھے وہ آپس میں رحم کرنے والے تھے قرآن کہتا رحم کرنے والے تھے کوئی کالی پگڑی باندھ کر اور گویا کہ اپنے آپ کو شیان علی کہے اور حضرت علی کا محب کہے تو میں نے کہا کالا امامہ باندھنا واقعی میں حضرت علی کی محبت کی علام ہے نبی پاک کی محبت کی علامت ہے لیکن یہ علامت جب بنے گی جب زبان سے ہم ان کی حق ادا کریں اور حضرت علی کا حق کیا ہے حضرت علی کا حق یہ ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ مخلص تھے اس کو بیان کیا جائے مخلص تھے کبھی آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا بلکہ ہما وقت صحابہ اکرام مشورہ دینے کے لیے آپ کے پاس آتے اور حضرت عمر کے تو کیسے کیسے واقعات موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا نہج شیر حضرات کی مستند کتاب ہے اس میں موجود ہے جب فارس کی جنگ لڑی گئی تو حضرت عمر نے حضرت علی سے مشورہ لیا کیا کروں میں جا کر جنگ لڑوں میں چلے جاؤں نہج میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے کیا فرمایا کہ عمر تم اس امت کے کتب ہو کتب چکی کے اس کیل کو کہتے ہیں جس کیل کے وزن سے اور اس کی وجہ سے جو ہے چکی گھومتی ہے آپ نے فرمایا تم کتب ہو تم نہ جاؤ تم یہیں پر رہ کر سارے کافروں کو پیس دو تو یہ محد البلاغا جس کے بارے میں اہل تشیح کا سیدھا ہے کہ قرآن کے بعد ہمارے نزدیک سب صحیح کتاب جس میں شریف الدین باقی گویا اس نے سارے امام امیر المومنین حضرت علی شیر خدا کے خود میں جمع کیے ہیں تو گویا کہ آپ کے خطبوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی صحابہ کرام کے درمیان لڑتے جھگڑتے نہیں تھے ملا باقر مجلی سے لکھتا ہے جلال ہوئی ان کے اندر کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز اسی کے پیچھے پڑھی جاتی جس کو مومن سمجھا جاتا ہے جس کو اپنا امیر سمجھا جاتا ہے جس کو اپنے سے بایا جانا جاتا ہے اور حضرت علی کا حق یہی ہے کہ ان کو چوتھا خلیفہ کہا جائے آخری ایک بات میں اس پر عرض کرنا چاہوں گا یہ شیعہ آپ یہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے یا ایو رسول یا ایو رسول بند ماں مجھے نہیں لے کہ رسول پہنچا دے ہر وہ چیز جو تس پر نازل کی گئی تو کہتے ہیں یہاں سے مراد حضرت علی کی خلافت تھی پہنچا لو ہم نے کہا اس کا مطلب کیا ہے کہا رسول پر حضرت علی کی خلافت کو پہنچانا فرض تھا ہم نے کہا اچھا تو اس کا مطلب بہت بڑا بہت اہم چیز ہے خلافت بولے ہاں ہم نے کہا نہج البلاغا میں تو اس کا بالکل الٹا مفہوم ہے نہج البلاغا کے ابتدائی خطبے آپ سو کے درمیان پڑھ کے دیکھیے اس میں لکھا ہوا کہ حضرت علی دفعہ جوتا پہن رہے تھے آپ فرماتے ہیں میں تمہاری خلافت کو حقیر سمجھتا ہوں اپنے جوتے کو سچ سمجھتا ہوں تو اگر خلافت کو حضرت علی اتنا ادلا سمجھتے تھے ہاں، حقیر سمجھتے تھے تو سرکار نے تو سلام کو اللہ کا بیان دو تو فرض کو حضرت علی اتنا ہلکا سمجھا ماض اللہ آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی اللہ کے فرشوں کا سمجھتے تھے تو تعریف کرتے کرتے آپ نے تو حضرت علی پر گستاخی کا اہتمام کر دیا نیچر بنا رہا تو یہ بھی لکھا ہوا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ بکری کی ناک پر جو پانی لگا ہوا ہو وہ مجھے پسند ہے لیکن خلافت پسند نہیں ہے تو میں تو یہ اور آپ کہیں کہ جناب سرکار کو فرض تھا کہ خلافت بیان کریں کیونکہ خلافت ضروری ہے اور اتنی ضروری چیز کو حضرت علی بکری کی ناک پر لگے ہوئے پانی سے بھی سمجھ رہے اللہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت علی اللہ جاہل آدمی کو ایسی اللہ کے فرق کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تو گویا کے باب العلم علی شیر خدا ایسی بات کیسی کر سکتے ہیں تو آپ شیان علی ہے تو تعریف کریں حضرت علی کی حضرت علی کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا نہ کریں ہم تو کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا تو ایسے عامل عبادت ہے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں فرق کی قدر معلوم کرتے فرض کی عظمت اور اس کی قدر ہمیں معلوم پڑتی حضرت علی کو دیکھ کر تم تو حضرت علی کو اور اللہ کو فرق لڑوا رہے ہو معذ اللہ الحمد للہ اہل سنت وہ معتدل مذہب ہے جو اعتدال میں ہے حضرت علی کو اپنا آقا اپنا امام تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عبادتوں کی اہمیت ہمیں حضرت علی کی اداؤں سے پتہ چلی اگر شریعت متحرہ میں حضرت علی شیر خدا ہی وہ شخص ہے جنہوں نے شریعت متحرہ کا بڑا ادب فرمایا ہے بڑا احترام فرمایا وہ کبھی کہ کے مستحب کو ترک نہیں کرتے تو اللہ کے فرض کو بکری کی ناک کے میل کہے معذ اللہ معذ اللہ تو کبھی نہج البلاغہ پڑھ لے اور جلال معلوم اللہ باقر مجلسی پڑھ لے خود دونوں مولویوں کو آپس میں ٹکرا کر فیصلہ نکالے کہ آپ شیان علی ہے محبان علی ہے یہ حضرت علی کی طرف غلط باتیں منسوخ کرنے والے ہیں الحمد ہم کہتے ہیں من کن تو مولا فالی مولا رسول پاک جس کے دوست ہیں علی اس کا دوست رسول پاک جس کے محبوب ہیں علی اس کا محبوب ہے اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے جس وقت حضرت علی خلیفہ مقرر ہوئے ہر طرف سے کا دربارہ کھلا ہوا تھا گویا کے حضرت عثمان غنی کے قاتل دم دناتے ہوئے پھر رہے تھے اور بے شمار واقعات آپ کے خلافت کے گویا کے امور میں پیش آئے آپ بڑے مظلوم خلیفہ ہر طرف سے گویا کے فتنے کے دروازے کھلے ہوئے تھے آپ نے کوفے کو اپنا دار الخلافہ بنایا اور آخر میں جب آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے کہا کہ میں تحقیم کا حکم سمجھ آتا ہوں کہ میں تمہارا حاکم ہوں تم میرا حکم مانو فتنے مت کرو ایک گرو وہاں سے نکلا علی تم کافر ہو گئے ماض اللہ وہ اس لیے کہ حاکم تو اللہ ہے انل حکم اللہ للہ تو یہ جو آج قوم ہے نا جو ہر آیت کو ذات پر رک... حقیقت پر رکھتی ہے مجاز کی طرف نہیں آتی ہے یہ وہی خارجی ہے جو حضرت علی کے دور میں تھی اب حضرت علی نے ان کو سمجھایا کہ واقعی اللہ حاکم ہے لیکن دنیاوی نظام چلانے کے لیے تو کوئی حاکم چاہیے لیکن یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو مناظر بنا کے بھیجا خارجیوں کی طرف سے ایک مناظر آیا اور بڑا زبردست قسم کا مناظرہ ہوا اور جب مسلمانوں کی طرف سے مناظر ابن عباس جیسا ہو اللہ اکبر جس کے لیے دعائیں برکت مصطفیٰ فرمائے اس کے سامنے کون بات نہیں سکتا ہے بڑی بری شکست حضرت ابن عباس نے بھی جب گویا کہ خارجی مناظرہ ہار گئے پھر بھی وہ ٹھنڈے نہ ہوئے تو حضرت علی نے کہا بس پھر اب تمہارا علاج ڈنڈا ہے تلوار ہے اب اعلان جہاں دے دیا گیا اور خارجیوں کو کاٹا گیا اس میں سے کچھ خارجی بچ گئے ان خارجیوں نے گویا کہ بباندے دن وہ اتنے بدبخ اور اتنے برے تھے کہ برملا بازاروں میں کہتے تھے امیر معاویہ کافی ماض اللہ حضرت امر بن آس کافی ماض اللہ حضرت علی کافی ماض اللہ اور انہوں نے ان خارجیوں نے ایک ہی دن میں تینوں کو شہید کرنے کی گویا کہ میٹنگ کرنی پلان بنا لیا حضرت علی کو کوفے نے حضرت امیر ماجد کو دمکش نے اور حضرت امر بن آپ کو غالباً یا مصر کے اندر جہاں پر وہ تھے وہاں پر قتل کرنے کے لیے سازش بنا دی اور تینوں قاتل روانہ ہو گئے صدر کی نماز کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مل کر کہیں رضی اللہ عنہ وہ امر بن آس یہ دونوں بزرگ کسی مسلحت کے تحت فجر کی نماز کی جماعت میں شامل نہ ہو سکے شاید طبیعت خراب کی کچھ تھا اس لیے قاتل تو آیا لیکن اپنے موقع کو پہن نہ سکا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ نکلا کرتے تھے فجر کے لیے نکلا کرتے تھے تو آپ جس کو ہم کہتے ہیں سدائے مدینہ یعنی فجر کے لیے اٹھایا کرتے تھے یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے جب فجر کے لیے نکلتے ہیں تو دوسروں کو اٹھاتے ہیں اور الحمدللہ اہل سنت پابند ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فجر کے لیے لوگوں کو جگایا کرتے تھے سدائے مدینہ کرتے تھے اور گویا کہ آپ دیتے ہوئے جب نکلے تو مسجد کوفے کی مسجد کے اندر وہ خارجی ابن ملزم ایک خنجر لے کر بعد میں کا تلوار تھی تاریخ میں کافی اختلاف ہے حضرت علی کا وشال کس طرح ہوا اس کو لے کر وہ اپنے کپڑے میں لے کر سویا ہوا تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کے قریب سے گزرے تو اس نے وار کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سنت پڑھ رہے تو اس نے وار کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں کیسے اس بدبخ نے وار کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس نے گوا کے وار کیا تو وہ خنجر جو تھا وہ زہر پگلایا ہوا تھا اور وہ زہر پگلایا وہ خنجر جب آپ کو لگا وہ واقعہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا سبب بنا اور وہ علم اور عرفان کا آفتاب اور محتاب اکیس رمضان المبارک اکیس رمضان مبارک چالیس ہجری کو گویا کہ غروب ہوا لیکن وہ غروب نہیں ہوا در حقیقت اہل باطن کے لیے آج بھی وہ ظاہر ہے آج بھی قریب ہے اہل باطن شیر خدا سے فیض پاتے ہیں اور کہتے ہیں اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات دفاع المشارات سیدنا مولانا الامام امیر المومنین سیدنا ابی الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دعا فرمائیے جو تحدیث کلمات بارگاہ مرتضوی نے ہم نے پیش کیے اللہ اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نفس شیطان رکھتے ہیں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے یہ چند کلمات جو ہم نے بیان کیے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مولانا کریم جس نے تیرے محبوبان کے ذکر کو سننے کے لیے اپنے اوقات یہاں پر صرف کیے درس کو سننے کے لیے اوقات کو صرف کیے مولا کریم اس کا اجر تو ہی دے سکتا ہے تیرے لیے ہم آئے ہیں مولا کریم مولا کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کے بدلے میں جیسا تیرا کرم ہے ویسا ہی تو اجر ہمیں نصیب فرما واف دابا الحمد للہ رب العالمین تشریف مرا کرم